عارف بلّہ حضرت افسوس مولانا شاہ حکیم محمد صاحب دامت برکات محمد حاجیہ کے اشعار رحمت اللہ علیہ کے اشعار کوئی حاجت تو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پیسہ رکھتا اور جوانی بھی اللہ پر فدا کر دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو ابن حجر اسقلانی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے اور جوانی کی حرام خوشیوں کو فنا کر دے تو اس کو بھی عیش کا سایہ ملے گا جوانی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے سب لوگ عیش کر رہے ہیں <laughs> یہ جوان بچا رہا ہے اپنے آپ کو علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری امداد القاری میں لکھا ہے شاب جمیل دعا ملکو لیے تجوجہ تقیبہ فمتنا ایک خوبصورت جوان کو بادشاہ نے بلایا تاکہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے مگر وہ بادشاہ عادت کا اچھا نہیں تھا اس نوجوان کو ڈر لگا کہ یہ بیٹی تو دے دے گا مگر میرے حسن کو غلط استعمال کرے گا میرے ساتھ بدفیلی کرے گا لہٰذا اس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو علامہ بدر الدین انہی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ دے گا کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیا جوان بادشاہ اپنے بیٹی کی شادی جوان لڑکے سے کرنا چاہ رہا تھا تو وہ تو صحیح ہے مگر اس کی نیت خراب تھی کہ جب یہ آئے گا تو اس جوان لڑکے کے ساتھ برا کام کرے گا اور مگر اس نے شادی نہیں کی اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا علامہ آلوسی سورہ یوسف کی تصویر میں لکھتے ہیں آپ جو ہے آپ ادھر آ جائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں سامنے ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جاؤ آپ ادھر آ جائیے اس طرف آ جائیں آپ ادھر سے صحیح والا امرت لڑکوں کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے تو علامہ عروسی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کا شکریہ کیا ہے اب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حسین پیدا کیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حسین پیدا کریں تو حسن کا شکریہ کیا ہے فرماتے فائنہ شکر الحسنی سبحان اللہ علامہ علوسی لکھ رہے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر میں اور یوسف علیہ السلام بھی کتنے حسین تھے کہ اللہ یشبی یوشب یوشبیہ سی معاص ال شان جس کو اللہ حسین پیدا کرے اس کے حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اپنی حسن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے جس نے حسن دیا ہے اس پر حسن کو فدا کر دے جس نے درد دل دیا ہے اسی پر درد دل کو فدا کرے اب رہ گیا کہ جوانی اللہ پر کیسے فدا ہو اس کے لیے علم دین حاصل کرنے میں جان گھلائے بہترین جید عالم دین بنے حاشیہ دیکھے شروع دیکھے متن کو حل کرے یہاں تک کہ آراب بھی دیکھے کہ کس باپ سے ہے جو اس غم میں گھل جائے وہ بہترین عالم دین ہوگا لیکن جوانی میں تین کام ایسے ہیں جو ان تین کاموں سے بچ جائے گا اس کی جوانی مرتے دم تک جوان رہے گی اس کے بعد سفید ہو جائیں گے مگر اس پر عالم شباب کی کیفیت ساری رہے گی کیونکہ اس نے اپنے شباب کو اللہ پر فدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما ینفد وما عند اللہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے فنا ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے لہٰذا اگر تم نے اپنی جوانی ہم پر فدا کر دی یعنی ہم نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی تو تمہاری جوانی غیر فانی ہو جائے گی تمہاری فانی جوانی کے بدلے میں ہم تم کو غیر فانی جوانی دیں گے کالے بال اگر اللہ پر فدا ہو جائیں تو سفید تو ہو جائیں گے مگر ان کی روحانی جوانی قائم رہے گی اللہ والا جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی روحانی کیفیت میں تیزی آتی جائے گی معرومی اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب شراب پرانی ہو جاتی ہے تو تیز ہو جاتی ہے اس کا نشہ بڑھ جاتا ہے جیسے حضرت والا میر صاحب دام القاتم عالیہ چھیالیس سال حضرت والا کے ساتھ رہے آدھی سینچری آدھی نصف صدی رہے پچاس سال حضرت والا تقریباً حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ تو جب اللہ والے عبادت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑھاپے سے یہ مت سمجھو کہ اب یہ کچھ نہیں ہے ان کے بڑھاپے میں اللہ کی محبت کی شراب پرانی ہو کر اور تیز ہو جاتی ہے جوانی میں دو گھنٹے تقریر کرنے پر جو اثر ہوتا تھا وہی اثر اب دس منٹ کی بات پر ہو جاتا ہے کسی بوڑھے اللہ والے کی دس منٹ تقریر سن لو وہ دس گھنٹے کی تقریر سے زیادہ اثر رکھتی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے حضرت والا رحمۃ اللہ والا میر صاحب کا تو مالیہ یہ بہت عرصے اہل اللہ کی صحبت میں رہے ان کی ذرا سی بات میں اثر ہوتا ہے اب مولانا رومی کا شعر سن لیجیے فرماتے ہیں خود قوی تر می شوت خمرے کوہن دنیاوی شراب جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے قوی تر ہوتی جاتی ہے اور تیز ہوتی جاتی ہے اور جو شراب اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو پلاتا ہے مت پوچھو کہ اس کے نشے کا کیا حال ہوتا ہے دنیاوی شراب تو جو مخرج من الارض ہے جب اس کے اندر مست کر دینے والے نشے کی خاصیت ہے تو اللہ والے منظر منسما پیتے ہیں جو آسمان سے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان والی پیتے ہیں تو کیا اس کے اندر اللہ کی محبت میں مست کر دینے والی خاصیت نہیں ہوگی اس پر میرا ایک شعر ہے میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جوانی بچانے کے لیے نظر کی حفاظت کرو کیونکہ مشکا شریف کی روایت ہے جوانی بچانے والے کام بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسین لڑکوں یا نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے اے اللہ اس پر لانت فرما لعن اللہ نازر والمنظور منظور آپ آپ ادھر چلے ان کو ادھر ادھر آ جائیے پریشان آپ لوگ <laughs> تو نہیں ہو رہے تو جس کی زندگی لانتی ہوگی وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے اور عالم ربانی یعنی اللہ والا عالم کیسے بن سکتا ہے اس لیے سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جوانی میں کسی عورت کو خواہ کتنی ہی حسین ہو مت دیکھو اگر اس کے فرسٹ فلور پر اچانک نظر پڑ جائے تو ناف کے اوپر کے مال کی وجہ سے نیچے کے مال کے دھوکے میں مت آؤ کیونکہ اوپر سے شیطان تم کو پش کرے گا دھکا دے گا پھر تم ناف کے نیچے پیشاب پخانے اور گندی ہوا کی گٹر لائنیں ہیں ان میں گھس جاؤ گے جو لوگ نیچے کی طرف نظر رکھتے ہیں نیچے کا مال ڈھونڈتے ہیں یہ نیچ قوم ہے یہ نیچے لوگ ہیں نیچے پر ایک لطیفہ یاد آیا مفتی محمود الحسن گنگوہی سے ایک مناظرے میں مخالف نے کہا مفتی صاحب میں نے آپ کو نیچے دکھا دیا تو حضرت نے جواب دیا بے شک آپ میں نے آپ کا نیچے دیکھ لیا بس سارا مجمع ہنس پڑا یعنی انہوں نے عرض کیا فرمایا کہ بھائی مفتی صاحب میں نے آپ کو نیچے دکھا دیا مفتی صاحب نے فرمایا میں نے آپ کا نیچا دیکھ لیا پھر اس مخالف نے کہا آپ میں اور سور میں کیا فرق ہے حضرت کا اسٹیج مخالف کے اسٹیج سے بیس فٹ کے فاصلے پر تھا حضرت جواب میں کچھ نہیں بولے کہ ہم میں اور سور میں کیا فرق ہے خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اترے اپنے ہاتھ سے اپنے اور مخالف کے اسٹیج کا فاصلہ ناپا چوبیس ہاتھ تھا پھر واپس آ گئے مجمع حیران ہو رہا تھا کہ کیسی پیمائش ہو رہی ہے میجرمنٹ ہو رہی تھی وغیرہ جب اپنے اسٹیج پر آ گئے آپ سول انجینئر بن رہے ہو تو میجرمنٹ تو بہت آپ کو کام آتی ہوگی <laughs> یہ کیسی پیمائش ہو رہی ہے جب اپنے اسٹیج پر آ گئے تو فرمایا مجھ میں اور سور میں بیس ہاتھ کا فرق ہے <laughs> سمجھ گئے تو یہ مضمون جو عرض کر رہا ہوں جوانی بچانے کے لیے تین اعمال ضروری ہیں حضرت والا فرما رہے ہیں اگر میں طبیہ کالج سے طب نہ پڑھتا تو آج یہ رہنمائی نہیں کر سکتا تھا میں حکیم بھی ہوں میں نے جوانی کو ضائع کرنے والے جوانوں کا معائنہ کیا ہے ان کے اسباب بربادی پر ریسرچ کی ہے کہ جوانی کس طرح برباد ہوتی ہے اس لیے کہتا ہوں زیادہ نہیں بس تین کام کر لو نمبر ایک کسی نامحرم عورت کو مت دیکھو چاہے اپنی بھابھی کیوں نہ ہو کتنی ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو کوئی آپ کو کتنا ہی بدنام کرے آپ ہم کو کیوں نہیں دیکھتے آپ کہہ دیجئے کہ نظر کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں آپ کو خوش کروں یا اللہ کو خوش کروں اس میں جو ہے شرمانا نہیں چاہیے صاف بول دے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن شریف میں بس میں نظر جھکاتا ہوں میں نے اپنے بڑوں سے ہی سیکھا میں نے اس پر عمل شروع کر دیا آپ کچھ بھی کہتی رہے میں نظر جھکاؤں گا اور ان سے اس سے ملے بھی نہیں بعد میں ٹیچرس پریشان کرتی ہیں لیڈی ٹیچرس کو <laughs> تو میں آپ کو خوش کروں یا اللہ کو خوش کروں اللہ بڑھ کر ہے یا تم بڑھ کر ہو اگر یہ حوثیز اعتراض کرے کہ مولانا کیا آپ کا اسلام یہی ہے کہ ہم کو دیکھتے ہی نہیں تو اگر انگریزی جانتے ہو تو ان کو انگریزی میں بتاؤ اگر اردو جانتے ہو تو اردو میں بتاؤ کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے جس نے ہم کو آنکھ دی ہے اس کا حکم ہے کہ ہم آپ کو نہ دیکھیں اب میرا ایک شعر سن لو وہ آ گئے سامنے وہ آ گئے جب سامنے نابینا بن گئے ہزارہ کر کے دکھاتے ہیں جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے ایک دفعہ یہی فرمایا بینا کسی لڑکی کا نام نہیں ہے <laughs> تو جب وہ آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے آنکھ ہوتے ہوئے آنکھوں میں روشنی نہیں اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے اور یہ بھی شعر سن لو نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے اگر شیطان کہے بد نظری کر لو بہت مزہ آئے گا اور گجراتیوں کو گجراتی زبان میں سکھاتا ہے بہت مزہ آئے گا اس کا جواب بھی سن لو ہم ایسی لذتوں کو قابل لانا سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستوں مولا میرا ناراض ہوتا ہے نفس کتنا ہی کہے کتنا ہی تڑپے مگر آپ راول پنڈی کی سڑکوں پر بھی نامحرم عورتوں کو مت دیکھو اپنے گھروں میں اور رشتہ داروں میں جاؤ تو بھی کسی نامحرم خاتون کو مت دیکھو ایسے ہی اپنی کلاس کے جن لڑکوں میں کشش ہے ان کو بھی مت دیکھو یہ حدیث کا حکم ہے ہمارے اکابر نے بھی اس معاملے میں سخت احتیاط سے کام لیا ہے علامہ شامی لکھتے ہیں محمد ابنی محمد محمد الحسنی الحسن ہن وکان ابو حنیفت یجلسو فی درسی خلف ظہری، مخافت خیانت العین مع کمال تقواه امام ابو حنیفہ نے امام محمد کی والدہ سے نکاح کیا تھا عجیب بات ہے یعنی امام محمد و حنیفہ نے امام محمد جو شاگرد تھے ان کی والدہ سے نکاح کیا امام محمد ان کے ستیلے بیٹے بھی تھے لیکن پڑھائی کے زمانے میں ان کے حسن کی وجہ سے امام ابو حنیفہ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے میرے مرشد عبد الغنی پول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا جب امام محمد رحمۃ اللہ کی خوب داڑھی آ گئی اور امام و حنیفہ نے چراغ کی روشنی میں ان کے داڑھی ہلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اب سامنے بیٹھ جاؤ تو حکیم علمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے مولوی شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے جو خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم تھے کہ میری تنہائیوں میں بیریش لڑکوں کو مت بھیجا کرو یہ ہے اللہ والوں کا عمل یعنی ان سے تنہائی بھی نہیں ہونی چاہیے ابھی دیکھیے حضرت والا ہمارے جو موجودہ شیخ ہیں حضرت والا میر صاحب دامر القاسم عالیہ وہ بھی کتنی احتیاط فرماتے ہیں علی اختر صاحب کے بچوں سے کسی کو نہیں دیکھتے یہ احتیاط ہے یہ کوئی نفرت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں سے نفرت کر رہے ہیں ارے ان کا تقوا ہے نفرت نہیں ہے کہ اگر ان ان تینوں بچوں سے لڑکے سے احتیاط کر رہے ہیں علی اختر صاحب کے بیٹوں سے یہ حضرت میر صاحب کا تقوا ہے یہ کوئی نفرت نہیں ہے یہ ان سے دین سے دور نہیں ہوں گے یہ لوگ اس سے بلکہ قریب ہوں گے ان کے دل میں ایک چوٹ رہے گی دیکھو ہمیں دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے اللہ والے ہیں ان کو بھی نظر بچانے کی توفیق ہوگی لیے آپ لوگوں کو کبھی کسی اللہ والے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے یا یہ نہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں دیکھ نہیں رہے ہمیں قریب نہیں بلا رہے پھر ہمارے دین کیسے آئے گا ارے آپ خط لکھ دیجئے آپ ان کو نظر جھکا کے آپ سے بات بھی کر لیں گے آپ ان کو سلام کر لیں نظر جھکا کے بات کر لیں مگر یہ ہے کہ وہ قریب اکیلے نہیں آپ کو خدمت نہیں لینے دیں گے کوئی خدمت نہیں کرنے دیں گے نہ اپنے سامنے بٹھائیں گے آس دائیں اور بائیں بٹھائیں گے جنوبی افریقہ میں ایک صاحب نے کہا ہمارے گھر کام کاج کرنے ایک جوان کالی ماسی آتی ہے جوان بھی ہے کالی بھی ہے <laughs> جب میرے بال بچے اپنے ماں باپ کے یہاں چلے آتے ہیں اور گھر خالی ہوتا ہے تو جب تک وہ ماسی گھر میں کام کرتی ہے اتنی دیر تک میں باہر بیٹھا رہتا ہوں تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے ان سے کہا یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک تمہارے بال بچے گھر نہ آ جائیں ماسیوں سے کہہ دو کہ اتنے عرصے تک تم ہمارے گھر نہیں آنا جب میرے بال بچے آ جائیں تب ٹیلی فون کر کے آنا فلسفے کا قاعدہ ہے قدرت زدین سے متعلق ہوتی ہے زدین یعنی اپوزٹ تھنگس یعنی اگر تمہیں ایک کام کرنے کی طاقت ہے تو اس کام کے نہ کرنے کی بھی طاقت ہو اس کا نام ہے قدرت لہذا جس طاقت سے تم باہر بیٹھے ہو وہی طاقت تم کو اندر بھی جا سکتی ہے یعنی ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ وہ اندر کمرے میں اکیلے ہوتے تھے باہر ماسی کام کر رہی ہے تو بھائی کنڈی بھی لگائی ہے تو ٹھیک ہے آپ نے کنڈی لگائی ہے نفس بہکار ہے کنڈی کھول کے آپ وہاں چلے آؤ گے اگر یعنی کوئی گھر میں نہیں ہے مگر کنڈی لگا کے آپ بیٹھ گئے اور ماسی گھر میں کام کر رہی ہے کنڈی کھولنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے کھلنے میں ٹائم کتنا ماسی کی چھٹی کر دیجیے خود برتن دھو لیجیے جھاڑو لگا لیجیے لہٰذا جس طاقت سے تم باہر بیٹھے ہو آپ سن رہے ہو بچوں غور سے سنو اس بات کو ماسی کی بات ماسی کی بات ہو رہی ہے ایسے پیارے اللہ والے کہاں ملیں گے جو اتنا کھول کھول کے بیان کریں ہماری ہماری حفاظت کے لیے ایسی باتیں بتا رہے ہیں لہٰذا جس طاقت سے تم باہر بیٹھے ہو وہی طاقت تم کو اندر بھی لے جا سکتی ہے جو طاقت تمہیں باہر بٹھا سکتی ہے وہی طاقت تمہیں اندر بھی لے جا سکتی ہے موٹر جتنا آگے جا سکتی ہے اتنا ہی پیچھے بھی جا سکتی ہے کسی دن نفس غالب ہوگا تو باہر سے اندر پہنچا دے گا اصل متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے لہٰذا اس پر بھی مت جاؤ کہ یہ حسین ہے یا نہیں ہم حسن کے ریسرچ آفیسر نہیں ہیں شعبۂ حسن سے شبہ حسن سے بھی احتیاط کرو یعنی جہاں شبہ ہو اس سے بھی احتیاط کرو جب میرا استنبول کا سفر ہوا تو راستے میں ایک صاحب بہت بول رہے تھے جب استنبول آ گیا تو میں نے کہا آ گئے استنبول اب بول کیا بولتا ہے <laughs> وہاں بہت زیادہ اریانی اور فحاشی ہے استنبول کے اندر صحیح ہے طبیعت صحیح ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہاں شیطان ایک طریقے سے تم کو گمراہ کرے گا کہ ہم مولانا لوگ ہیں ان عورتوں کو خوب اچھی طرح دیکھو تاکہ اپنے اپنے ملک یعنی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جا کر یہاں کی فحاشی کی برائیاں پیش کرنا کہ وہاں عورتوں کا ایسا لباس ہے ایسی اریانی بے پردگی ہے ان کا جغرافیہ بیان کرنا اور ان عورتوں کو دیکھ کر دیکھ کر ان کے حسن کی ریسرچ کرنا ہرگز جائز نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریسرچ آفیسر تفتیشی آفیسر نہیں بنایا لہٰذا ان عورتوں سے بھی نظر بچاؤ اور لڑکوں سے بھی نظر بچاؤ اور ایک کام سے اور بچنا ہے جو جوانی برباد کر دیتا ہے یہاں تک کہ آدمی چادمی شادی کے قابل بھی نہیں رہتا وہ ہے سمنا ید ہینڈ پریکٹس بیت الخلاء میں گئے اور صابن لگا کر نکال دی <laughs> ابھی حال ہی میں ایک نوجوان جس نے اپنی صحت خراب کر لی تھی اسے پچاس ہزار روپے مہر دے کر اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑی وہ بھی ہاتھوں سے منی نکالتا تھا اس کی بیوی نے خط لکھا اس کی صحت خراب ہے مزاج بہت رومانٹک ہے مگر اس کے اندر دم نہیں ہے جو اصلی کام ہے اس کی طاقت ہی نہیں ہے لہٰذا مجھے اس سے طلاق دلواؤ چنانچہ اسے طلاق دینی پڑی اور پچاس ہزار روپے مہر بھی دینا پڑا حضرت والا فرما رہے ہیں اگر میرا بس چلتا تو میں تمام عالم کے مدارس اور اسکولوں میں تقریر کرتا تاکہ نوجوانوں کی جوانی تباہ نہ ہو تباہ نہ ہو اور ان کی ان کو شرمندگی نہ ہو میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن میری یہ کتاب ہے اس کا نام ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اگر بڑی کتاب نہ خرید سکو تو میرا مختصر رسالہ ہے عشق مجازی اور بد کا علاج اگر چاہو تو رسالہ مفت منگوا لو لاہور میں ہماری خانقاہ ہے وہاں سے ہمارے واز مفت ملتے ہیں یہاں حضرت والا میر صاحب کے پاس سے مل جائیں گے مفت مل جائے گا یہ واز یہ ضرور پڑھیں ایک مسئلہ اور سنو میں ابھی بھاول نگر گیا وہاں عورتوں کے کنات کے پردے کا انتظام کیا گیا تھا تو عورتوں نے اچانک کنات ہٹا کر پنجابی میں کہا پیر نو چنگی طرح ویکھن بھی ہو ویکن دیو میں نے ڈانٹ کر کہا یہ جائز نہیں خبردار جو عورتیں باہر آئیں جیسے ابھی ہم یہاں آ رہے ہوتے ہیں علی اختر صاحب کے یہاں تو پردہ ڈلا ہوتا ہے تو عورتوں کو جائز نہیں کہ دیکھیں بھائی کون آ رہے ہیں کون بیان کرنے آ رہے ہیں یا جاتے وقت چھپکے سے پیچھے سے دیکھ لیں <laughs> کہ کون بیان کرنے آ رہے ہیں پھر میں نے پردے کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکامات بتائے تو تجربے کی بات کہتا ہوں جس کی جوانی بچ گئی وہ بڑھاپے تک بالکل جوان رہتا ہے اس شخص پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا عالم شباب تقوا سے گزر جائے اور وہ کسی ولی اللہ اور صاحب تقوا کے پاس پہنچ جائے اور جوانی کی حفاظت کے لیے تیسرا کام یہ ہے کہ دل میں گندے خیالات نہ پکاؤ ماضی کے گناہوں کا خیال آ جائے تو اس میں مشغول نہ ہو کسی مباح یعنی جائز کام میں لگ جاؤ یا دوستوں سے جائز گفتگو کرنے لگو دل میں آئندہ گناہوں کی اسکیمیں نہ بناؤ کیونکہ پہلے دل خراب ہوتا ہے پھر اعضا گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج میں علماء کرام کی وجہ سے مسائل سلوک کو قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں کیونکہ لوگ تصور کو قرآن شریف سے الگ سمجھتے ہیں ابھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے میں نے کہا شریعت نام اللہ پر جسم دینا اور طریقت نام اللہ پر دل فدا کرنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کا امام بحقی کہا جاتا ہے ان کی تفسیر مظہری سے ایک آیت کی تفسیر پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے وزق قرسم ربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لو تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں یہ صوفیہ جو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے کہ اپنے رب کا نام لیجئے بتاؤ بھائی رب کا نام کیا ہے اللہ ہے یا نہیں اور آگے اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں و تبتل الہی تبتیلا غیر اللہ سے قلب کو خالی کر لو لیکن یہ مطلب نہیں کہ شہر چھوڑ کر جنگل بھاگ جاؤ جسم کے ساتھ تو شہر میں رہو مگر دل شہر میں نہ رہے اس پر میرا شعر ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنگل بھاگنا جائز نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت دل چاہتا جنگل چلے آؤں <laughs> بلکہ اپنے قلب میں تعلق غیر اللہ کو مغروب کر کے اللہ کے تعلق کو غالب رکھنا تبتل ہے قلب سے غیر اللہ کو خالی کرنا یہی ہے نہ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل بھاگ جائے بال بچوں میں رہو مگر دل پر اللہ کی محبت غالب رہے جگر شاعر کہتا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا جس کے دل پر اللہ چھا جاتا ہے وہ جہاں جاتا ہے غالب رہتا ہے تصوف میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر محبت سے کرو تو اللہ کے ذکر میں محبت کی چاشنی لانا کہاں سے ثابت ہے حکیم علومت نے فرمایا وز کو رسم ربک میں رب کا جو لفظ آیا ہے اپنے رب کا نام لو تو چونکہ پالنے والے سے محبت ہوتی ہے لہٰذا یہ رفظ لفظ رب بتا رہا ہے کہ پالنے والے کا نام محبت سے لیا کرو عورتوں کے لیے مگر اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے اور سبحان اللہ کا ذکر کر لیا کریں ورنہ ان کو جلال چڑھ جائے گا ری یونین میں ایک صاحب نے اللہ اللہ کا ذکر کروایا اور عورتوں میں بھی کرواتے تھے پابندی سے کرواتے تھے روزانہ عورتیں بھی ذکر کرتی تھیں ایک عورت گرے پھاڑ کے باہر آ گئی ایسا اس کو جلال چڑھا تو عورتوں کے لیے اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے ان کے لیے صرف سبحان اللہ کا ذکر کافی ہے تو حضرت والا فرما رہے جس نے تمہیں پالا ہے تمہارے پالنے کے لیے سارے عالم میں اسباب بکھیر دیے ہمالیہ پہاڑ پیدا کر دیے تاکہ خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں بادل لے کے ہمالیہ سے ٹکرائیں اور بارش برسائیں سائنسدانوں کی تحقیق ہے اور خدا ہمالیہ پہاڑ پیدا نہ کرتا تو خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں بادل لے جا کر تاشقند آذر بائی جان صبر قند بخارا میں برستی اور ہندوستان مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا لیکن سائنسدانوں کا دماغ صرف اسباب تک پہنچتا ہے اور اللہ والوں کا دماغ خالق اسباب تک پہنچتا ہے کہ سمندر کس نے پیدا کیا بھائی سورج کس نے پیدا کیا یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے جس کی گرمی سے بخارات کر اڑ رہے ہیں بادل بن رہے ہیں یہ کس نے پیدا وہ پریشان ہوتی ہے نا جو لوگ بولتے ہیں <laughs> تو رب کا لفظ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اللہ کا نام درد دل سے اور محبت سے لو عاشقانہ کیفیت سے اللہ کا ذکر کرنا سیکھو اگر ذکر تعداد میں تو پورا ہو مگر عاشقانہ نہ ہو تو ایسا ہے جیسے آپ کو ایک گلاس گرم پانی دے دیا جائے کمیت تو ہے مگر اس سے پیاس نہیں بجھے گی کیونکہ کیفیت نہیں ہے کیفیت ہے پانی خوب یخ ہے جیسے ہمارے شیخ ثانی پیتے ہیں برف کے اندر پانی ڈال کے پیتے ہیں <laughs> پانی خوب یخ ہے مگر ایک چمچے کے برابر ہے تو کیفیت تو ہے لیکن کمیت نہیں ہے اس سے بھی پیاس نہیں بجھے گی تو جتنا ذکر شیخ نے بتایا ہے اس کی کمیت بھی پوری کرو اور کیفیت بھی پوری کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہی ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دے گا اور اللہ تعالیٰ نے اسم ربک و تبدل الہی تبتیلا میں یہ نہیں فرمایا کہ پہلے دل کو خالی کرو پھر ہم کو یاد کرو اس آیت نے ذکر کو تبدل پر کیوں مقدم کیا اس کا جواب حکیم الامت نے دیا ہے اللہ کے نام میں یہ خاصیت ہے کہ نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے قلب سے غیر اللہ خود ہی نکل جائیں گے اس لیے ذکر بتاتے ہیں خود بخود نکلیں گے یعنی کہ پہلے غیر اللہ نکلے پھر اللہ کا نام لوں بلکہ جس حالت میں بھی وہ نام دینا شروع کر دے معرومی رحمت اللہ نے سیاح کی تفسیر کی ہے جب سورج نکلتا ہے تو اندھیروں کو بھاگنا نہیں پڑتا سورج کی روشنی لاٹھی لے کر اندھیروں سے نہیں کہتی کہ بھئی بھاگو بھاگو سورج آ رہا ہے بلکہ اندھیرے خود بھاگ جاتے ہیں اللہ نے اپنے نام کو مقدم فرمایا کہ میرا نام لیتے رہو گے تو غیر اللہ سے خود ہی نجات مل جائے گی اندھیرے چھٹ جائیں گے اور تمہارا قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا جو سورج کا ہم نشین ہوتا ہے اس کی نظر ستاروں پر نہیں ہوتی حالتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں ان کو نظر نہیں آ رہا ستاروں پر یاد آیا ایک سیارہ ہے اتارے جس کا کوئی چاند نہیں ہے اور مشتری کے چھ چاند ہیں جبکہ دنیا کو ایک چاند دیا گیا ہے کیونکہ یہاں شریعت نافذ کرنی تھی اگر کئی چاند ہوتے تو کیا ہوتا ایک ہی چاند میں لاٹیاں چل جاتی ہیں اگر دو چاند ہوتے تو اور لڑائیاں ہوتی لیکن اتارد سیارے کو اللہ نے ایک بھی چاند نہیں دیا سب سے قریب کون سا ہوتا ہے مرکری ہوتا ہے ہاں وہی مرکری مراد ہے اس اس کی وجہ سائنسدان یہ دیکھتے ہیں کہ اطارد سورج کے قریب ہے سورج کی روشنی سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے تو جس کا دل خالق سورج سے قریب ہوتا ہے اس کو دنیا کے چاندوں کی طرف التفاط ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے چاند کدھر ہیں یہ حسین لوگ کیونکہ وہ اپنے مولا خالق آفتاب سے قریب تر رہتے ہیں ان کا دل سو فیصد روشن رہتا ہے ان کو ان چاندوں سے استغنا نصیب ہو جاتا ہے جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر ہی نہیں آتے جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے وہ ہم کو بھری بز میں تنہا نظر آیا حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں حال میں اپنے ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں دنیا میں جو اللہ کو پا گیا تو اللہ پوری دنیا کا مزہ بلا تقسیم اس کے دل میں گھول دیتا ہے وہ صرف قطر اور نائجیریا کا بادشاہ نہیں ہوتا سارے عالم کا بادشاہ ہوتا ہے جب مولا دل میں آتا ہے تو سارے عالم کی سلطنت اور تخت و تاج کا نشہ مولا دل میں گھول دیتا ہے علی اللہ ان کرنجم العالم فی واحد اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ اپنے کسی ولی کے دل میں پورے عالم کی لذات گھول دے یہ ایک عربی شعر شاعر کا شعر ہے اللہ پر مشکل نہیں کہ اپنے کسی ولی کے دل میں پورا عالم بھر دے اب رہ گئی جنت تو جب خالق جنت دل میں آتا ہے یعنی اپنی تجلی خادثہ سے متجلی ہوتا ہے تو جنت والوں کو تو جنت تقسیم ہو کر ملے گی خالق جنت پر جو فدا ہے دنیا ہی میں اللہ اس کے دل میں جنت کا رس پوری دنیا کی لہلاؤں کا نمک گھول دیتا ہے اور ایک فائدہ اور بھی ہے دنیا کی لہلاؤں کو مہر دینا پڑتا ہے روٹی کپڑا مکان اور معجون مغلس بھی <laughs> کھانا پڑتا ہے لیکن جب اللہ دل میں آتا ہے تو سارے عالم کی لہلاؤں کا رس اللہ دل میں کھول دیتا ہے نہ غسل واجب ہوتا ہے نہ مہر بس کیا کہوں اس مزے کے بیان سے زبان قاصر ہے اس پر ایک میرا شعر ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے سہانا شیر پڑھ لو یا اللہ تو تاکہ فریش ہو جائیں گے پڑھیں وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ایک دفعہ دوبارہ نے بیان میں سب سے شیر پڑھوایا تھا دوبارہ پڑھ لیجیے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے بتاؤ بھائی دونوں جہان افضل ہے یا خالق دو جہان افضل ہے تو جب دونوں جہان سے افضل دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دونوں جہانوں سے مستغنی کر دیتا ہے ایسا بندہ اللہ سے جنت کا سوال تو کرے گا اور جنت کو درجہ ثانوی میں رکھے گا سیکنڈ ڈویژن میں رکھے گا اس کو جیسے حدیث میں اللہ عمّی السلوں کا رضا کا والجنہ اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ خوش ہو جائیے اور جنت بھی مانگتا ہوں تو جنت کو درجہ ثانوی فرمایا اور اللہ کی رضا اور جنت میں عطف داخل کیا عربی زبان کا قاعدہ ہے معطوف علیہ اور معطوف میں مبارت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کی ڈش اور ہے اور جنت کی ڈش اور ہے جتنے عربی داں علماء دین یہاں ہیں ان سے پوچھ لو اختر غیر علماء کی مجلس میں نہیں ہے علماء دین کی مجلس میں ہے بتاؤ بھائی معطوف اور معطوف علیہ میں مغیرت لازم ہے نہیں جیسے علامہ آلوسی نے شاید کی تفصیل میں فرمایا کہ رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو معلوم ہوا استغفار اور ہے اور توبہ اور ہے اگر دونوں یکساں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حرف عطف نازل نہ فرماتے کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغیرت لازم ہے استغفار نام ہے جو کہتے ہیں استغفار کرو یہ نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا یعنی پچھلے جو گناہ کیے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں اور توبہ نام ہے مستقبل کے گناہوں سے بچنے کا کہ آئندہ میں ارادہ کروں گا ٹی وی نہیں دیکھنا داڑھی صاف نہیں کرنی ہے پکا ارادہ کرنے کا یا اللہ آئندہ مستقبل میں بھی گناہ نہیں کروں گا آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا استغفار و توبہ کے مفاہیم میں یہ فرق ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی والمغرب جب تم میرا ذکر کرو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا تیرا دن کا کام کیسے ہوگا رات کا کام کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مراقبہ سکھا دیا میں رب المشرق بھی ہوں دن پیدا کرتا ہوں اور رب المغرب ہوں رات پیدا کرتا ہوں جو دن اور رات کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ تمہارے دن اور رات کے کام کا کفیل اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا تمہارے دن اور رات کے کام نہیں بنا سکتا دن پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا دو کلو آٹا پیدا کرنا حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب المشرقی والمغرب نازل کر کے اپنے عاشقوں کو سکون قلب اور بے فکری سے ذکر میں لگا دیا کہ فکر ہی نہ کرو آٹا کہاں سے آئے گا جب ذکر پورا کر لو پھر مارکیٹ جاؤ کون منع کرتا ہے مگر حالت ذکر میں آٹا آٹا آٹا مت کرو کیونکہ جو دن پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے دن کی ضروریات کی کفالت بھی کر سکتا ہے جو رات پیدا کر سکتا ہے وہ رات کی کفالت کا بھی ذمہ دار ہے لہٰذا دن اور رات کے کاموں سے اپنے قلب کو مستغنی کر کے اللہ کا نام لو جب شیخ کا بتایا ہوا ذکر پورا ہو جائے اب مارکیٹ جاؤ لیکن ذکر کی برکت سے مارکیٹ میں بھی جاؤ گے مگر مار پیٹ نہیں کرو گے یعنی نظارہ بازی نہیں کرو گے کیونکہ قلب نور سے بھرا ہوا ہوگا قلب میں اللہ ہوگا اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ گھسے گا نہیں یعنی فجر کے بعد ذکر کر لو اس کے بعد روٹی کپڑا کی فکر کرو کہ کینٹین جانا ہے کہاں جانا ہے پھر نظر جھکی رہے گی لڑکیوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا <laughs> سمجھ رہے جنریٹر والے بس نظریں بچا کر رکھو دیکھو اللہ نے جو پلک دی ہے یہ آٹومیٹک پڑتا ہے دنیا کے پردوں کے لیے بجلی کا بٹن دبانا یا ڈور کھینچنی پڑتی ہے لیکن اللہ نے ہماری پلک کو خود کفیل بنا ہے جب کوئی نامناسب شکل سامنے آ جائے اسے بند کر لو اور جب چاہو کھول لو یہ پردہ کسی بٹن کسی ڈوری کا محتاج نہیں ہے آ جس نے اللہ نے ہمیں غز بسر کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے ہمیں خود کفیل آنکھیں دے دی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا الہ الا ہوا وکیلا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اے خوش ملاؤں نفی اسباب کے ذکر پر اعتراض مت کرو لا الہ الا ہوا سے نفی اسباب کا ذکر ثابت ہوتا ہے یعنی جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اور فت تخیز ہو وکیلا تم اللہ کو اپنا وکیل و کارساز بنا لو اس سے توقل کا مسئلہ ثابت ہو گیا ایسے مالک کو جو مغرب اور مشرق کا مالک ہے دن اور رات پیدا کرتا ہے اس کو اپنا کارساز بنا لو تو قرآن پاک سے توقل کا مسئلہ تبتل کا مسئلہ ذکر اسم ذات کا مسئلہ اور ذکر نفی اسباب کا مسئلہ ثابت ہو گیا اب ایک مسئلہ یہ ہے بعض لوگ صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیا گول ٹوپی پہنے ہوئے ہو تیری مریدی کے چکر میں ہو <laughs> تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وصبر اعلیٰ ما وہ حجر ہم حجرن جمیلا جو تمہیں برا بلا کہیں تم اس پر صبر کرو یعنی کہ کوئی الو کہے تو تم الو کا پٹھا کہہ دو حضرت <laughs> فرماتے تھے تو جو تمہیں برا بلا کہے تم اس پر صبر کرو انتقام نہ لو اس سے الگ ہو جاؤ ایسے بیوقوفوں کے قریب بھی نہ رہو مگر الگ ہونے میں قید سن لو وہ جرم حجرن جمیلا تمہاری جدائی میں جمال ہو یعنی کہ ابے تیری ایسی تیسی کر دوں گا گالی گلوچ مت کرو ہجران جمیل اختیار کرو اور ہجران جمیل کی تفسیر کیا ہے الزی لا شکوہ فی ولا انتقام حکیم الامت فرماتے ہیں ہجران جمیل جمال کے ساتھ جدائی اختیار کرنے کو کہتے ہیں جس میں شکایت اور غیبت بھی نہ ہو اور انتقام بھی نہ ہو کیونکہ منتقم ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو اپنی باڈی پہ ناز مت کرو گالیاں دیتے رہتے ہو اور کسی کو اور کوئی ولی اللہ منتقم نہیں ہوتا اس کے بعد ایک سوال اور اس کا جواب دے کر مضمون ختم کرتا ہوں تو اللہ والا کون ہوتا ہے جو تمہیں برا بھلا کہے تم صبر کرو انتقام بھی نہ لو اس سے الگ ہو جاؤ اور الگ کیسے ہوگے جمال کے ساتھ شکایت بھی نہ کرو غیبت بھی نہ کرو اور انتقام بھی نہ لو اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے مصنف لکھتے ہیں تصوف کا سب سے اونچا مقام قرآن پاک کی تلاوت و تہجد ہے ذکر اس میں ذات اور نفی اسباب وغیرہ ابتدائی مقام ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اسباب شروع میں ہی کیوں دے دیے علامہ آلوسی اس کا جواب دیتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے تہجد سے متعلق اہم مسئلہ بتا دوں بعض لوگ کمزوری کی وجہ سے آدھی رات کو اٹھ کر تحجد نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے علامہ شامی فرماتے ہیں فائن سنت تہجدی تحسل و بتنفلی بعد صلاحت عشائی قبل نومی جو کمزوری سے رات کو نہ اٹھ سکے تو وطر سے پہلے دو رکعت پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو سنت تحجد ادا ہو جاتی ہے اس کی سنت تحجد ادا ہو جاتی ہے وطر سے پہلے دو نفل پڑھ لیجیے چار نفل پڑھ لیجیے سنت تحجد ادا ہو جائے گی حافظ بھی ہے حافظوں کو تو ضرور پڑھنی چاہیے تحجد <laughs> یہ لوگ بھی قیامت کے دن تحجد گزار اٹھائے جائیں گے آج کل زیادہ جاگنے سے لوگوں کو صحت خراب ہو رہی ہے اور آج کل فجر بھی بہت جلدی ہو رہی ہے ساڑھے پانچ پانچ پچیس پر ہو رہی ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماریاں ہو رہی ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے لہٰذا بہتر سے قبل دو رکعت تحجد پڑھنے سے بھی تحجد کی سنت ادا ہو جائے گی البتہ قبی لوگ مستثنا ہیں میں نے پنجاب کے ایک دوست سے پوچھا کہ پینسٹھ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا پینٹ کہتے ہیں میں نے کہا طاقت کی فراوانی سے پینٹ میں اینٹ کا لفظ موجود ہے اس لیے ایٹھا ہوا جواب دیا یہ دلیل ہے کہ اہل پنجاب طاقتور ہوتے ہیں خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی تو میں نے بتا دیا کمزور سے کمزور آدمی بھی تحجد پڑھ سکتا ہے وطر سے پہلے دو رکعت تہجد پڑھ لو پھر اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو اعلیٰ ڈش بھی حاصل کر لو پہلے شوربہ چپاتی کھا لو پھر آدھی رات کے بعد اگر آنکھ کھل جائے تو بریانی اور کباب بھی کھا لو بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر رات کو اٹھ جائیں تو پھر دن میں سبق نہیں پڑھا سکتے ہے نا دن میں کام نہیں کر سکتے چکر آتے رہیں گے نیند آتی رہے گی اونگتے رہیں گے مجھے ایک محدث ملے کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے ان کو لو بلڈ پریشر رہتا تھا چکر آتے تھے میں نے ان سے کہا بس دو رکعت وطر سے پہلے پڑھ لو اگر وطر کے بعد پڑھو تو بھی جائز ہے پر افضل یہی ہے کہ وطر سے پہلے پڑھ لو اور وطر کو آخر میں پڑھو مولانا یوسف بن نوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی حضرت والا سے وسیلے کا مدلل ثبوت ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں مولانا یوسف بنوی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے اور حضرت والا فرما رہے میں بھی موجود تھا دیکھیے لوگ بولتے ہیں نا آپ ہمارے شیخ بہت بڑے اللہ والے تھے یہ علامہ بنوئی رحمۃ اللہ تشریف فرمائے اور شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ ہمارے حضرت والا بھی وہاں موجود ایک شخص نے پوچھا وسیلہ پکڑنا کہاں سے جائز ہے آپ لوگ جو شجرے پڑھتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں کہاں سے جائز ہے تو میرے شیخ نے فرمایا یعنی شاہ عبد پھول پوری رحمۃ اللہ کہ ہمارے بڑے مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ موجود ہیں یہ اس کا جواب دیں گے تو علامہ بنوئی رحمۃ اللہ فرمایا میں وہ جواب دیتا ہوں جو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے دیا تھا کہ حدیث میں ہے تین آدمی غار کے منہ پر چٹان گرنے کی وجہ سے پھنس گئے تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو ایک کے عمل قبول کی برکت سے پہلی تہائی پہلے تہائی چٹان ہٹی پتھر ہٹ گیا پہلے تہائی ون فورتھ پھر دوسرے کے عمل مقبول کی برکت سے تہائی چٹان ہٹ گئی پھر تیسرے کے عمل مقبول کی برکت سے پوری چٹان ہٹ گئی تو جب غالب کے عمل کا واسطہ دینا جائز ہے غالب یعنی جسم کے عمل کا جسم سے انہوں نے نیک عمل کیے تھے اس کا واسطہ دیا انہوں نے یا اللہ میں نے والدہ کی خدمت کی ہے نا تین غار والوں نے عمل کا واسطہ دیا تھا نا تو وہ پتھر ہٹ گیا تو اللہ والوں سے محبت کرنا تو قلب کا عمل ہے دل کا عمل ہے اور قلب جو ہے قالب سے اعلیٰ ہوتا ہے قلب جو ہے جسم سے اعلیٰ ہوتا ہے اس کا وسیلہ دینا یعنی اللہ والوں سے اپنی قلبی محبت کا وسیلہ دینا کیسے جائز نہیں ہوگا جب قالب کا عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو قلب کا عمل کیوں وسیلہ نہیں بن سکتا اس پر میں عرض کرتا ہوں حضرت فرما رہا یہی وجہ ہے کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے کیونکہ نظر بچانے سے دل پر تکلیف ہوتی ہے اور دل مزدور بن جاتا ہے اور دل بادشاہ ہے تو جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کی قیمت بھی عام مزدور سے زیادہ ہوتی ہے اب تو میں عرض کر رہا تھا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفصیل مظہری میں دیکھتے ہیں تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت یہ سلوک کا سب سے اونچا مقام ہے اور سلوک کے آخری اسباب ہے سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کو تو اللہ تعالیٰ قمل قم اللہ کلیلہ اور ورتل قرآن ترتیلہ نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اسباق شروع میں کیوں دیے حالانکہ پہلے میٹرک ہوتا ہے پھر انٹر میں داخلہ ہوتا ہے پہلے موقوف علیہ پڑھایا جاتا ہے پھر بخاری شریف دی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف جس پر نازل ہو رہا تھا وہ سلوک کے سب سے اونچے مقام پر تھے سید المنتہین تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام میں اعلیٰ سبق پہلے نازل کر دیا یہ شروع کے اسباق تھے عام امت کے لیے ان کو بعد میں نازل کیا تھوڑا سا علاج الغضب میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں غور سے سنیے گا <clears throat> مجھے بھی توفیق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ غصے کو پینے بہت بڑی غصے کو جو پی پی جائے جائے وہی اصل پہلوان ہے نحمد صلی اللہ رسول کریم حضرت والا فرما رہے ہیں گھڑی میں اولیا اور گھڑی میں بھوت بننے والے تو بہت سے ہیں <laughs> کچھ دن تو بالکل فرشتہ بن گئے اور جب نفس کا غلبہ ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کے بالکل شیطان بن گئے جب غصہ چڑھا تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتے میں کون ہوں میرا اللہ کون ہے پھر ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں ابھی تلاوت کر رہا تھا اللہ والوں کی خدمت کر رہا تھا تبلیغ میں وقت لگا رہا تھا عالم ہوں حافظ ہوں خلیفہ ہوں رات کو تحجد پڑی ہے طواف کیے عمرہ کیے اشراک پڑی ہے غصے میں بس ایک دم شیطان ہو گئے پٹائی شروع کر دی جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا اس وقت آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے میں اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہے اور حدیث میں غصہ بھی آگ سے ہوتا ہے علامہ آلوسی تفسیر رحمانی میں حدیث نقل کرتے ہیں الغضب فإنه تتوقد قبل قلب ابن آدم غصے سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دلیل بیان فرمائی کہ غصے کا مادہ اس کے اجزاء الگ آگ سے بنے ہیں علم ترو الا انتفاقی او داجی حمراتی آئی نہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے آنکھیں شیشہ ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری دلیل کیا ہے انتفاقی اودا جی بیان فرمائی یعنی اس کی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں تو غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی لہٰذا غصے میں جو شیطانی کام بھی ہو جائے وہ بعید نہیں ہے غصے میں ایسے خطرناک اعمال لوگوں سے ہوئے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے غصے میں لوگوں نے اللہ کو گالی دے دی شریعت کو گالی دے دی مسلمان سے کافر ہو گئے الیاز باللہ غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے اپنی بیوی پر حد سے زیادہ سختی کر دیتا ہے ظلم کر دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آہ لیتا ہے غصے میں بیوی شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے بیٹا باپ سے شاگرد استاد سے مرید شیخ سے امتی نبی سے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے لڑ جاتا ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اس خطرناک بیماری سے انسان اپنے بڑوں کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا ہے اگر شاگرد استاد سے لڑ جائے تو کیا استاد اس پر شفقت کرے گا جو بھی اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اپنے بڑوں کی عنایات سے مالا مال ہو جائے گا اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کے معاملے میں ایک دم پانی ہو جائیں جیسے چاہیں وہ ہم پر ناز دکھائیں ہم اس کو برداشت کریں اختر بھی آپ سے دعا چاہتا ہے ہزاروں واقعات ہیں کہ غصے کی بیماری کی وجہ سے ہزاروں گھر برباد ہو گئے دوستوں غصہ بہت خطرناک چیز ہے اس کے علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ دیکھ لیجئے کہ غصے میں بڑھاپے میں نو بچوں کا باپ اور بچے بھی بڑے بڑے ایک بچہ تو اتنا بڑا ہے کہ نوکری کرتا تھا غصے میں پورے گھر کو تباہ کر دیا طلاق دے دی اور بیوی کو چھوڑ دیا غصے میں بھی غصہ بھی کس بات پر آیا یہ بھی سن لیجیے آپ کہیں گے کوئی بڑی اہم بات ہوگی بچہ نوکری پر نہیں گیا طبیعت ٹھیک نہیں تھی باپ نے پوچھا نوکری پر کیوں نہیں گئے اس نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بس جوتے سے پٹائی شروع کر دی تو بہانے بازی کرتا ہے یہ بدگمانی بھی کی کسی کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے بیٹے کے منہ سے بھی کچھ نکل گیا ماں نے سفارش کر دی کیوں میرے اولاد کو پیٹتے ہو ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے جب باپ پٹائی کرتا ہے تو ماں سفارش کرتی ہے وجہ کیا ہے کہ نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے ابا جان پیٹ میں نہیں رکھتے اپنا خون پلاتی ہے دو سال دودھ پلاتی ہے اور دودھ خون سے بنتا ہے جو نو مہینے پیٹ میں رکھے اپنا خون پلائے اسے ترس نہیں آئے گا اس نے کہا مہربانی کر کے میرے بچے کو معاف کر دو حالانکہ بچہ تو باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن ماں اپنی طرف نسبت زیادہ کرتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو قصائی کی طرح کیوں مار رہے ہو بس اس پر اس نے کہا اچھا میں تو اچھا میں تو اس کو ٹھیک کر کے کر رہا ہوں تم میرے کام میں دخل دے رہی ہے لے تو اس کو طلاق طلاق طلاق گویا پستول کی تین گولیاں لگا دی دونوں گھر برباد ہو گئے لڑکی والے کا گھر بھی اور لڑکے والوں کا گھر دونوں گھر میں آگ لگ گئی اب دونوں کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں بس عبرت کا مقام ہے جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کراتا خود بھی برباد ہوتا ہے اپنے متعلقین کو بھی برباد کرتا ہے اصلاح کے بغیر کام نہیں بڑھتا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آرام باغ کے پاس مسجد باب الاسلام میں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے مانگ رہا تھا کہ میں اس کا معتقد ہو گیا اس کے چہرے کی زیارت کو میں نے اس کے لیے اپنے لیے نعمت سمجھا یہ تو جوانی میں ولی اللہ معلوم ہوتا ہے اتنے میں بڑے میاں جن کو کم نظر آتا تھا مسجد سے جا رہے تھے ان سے اس نوجوان کو ذرا سا دھکا لگ گیا پیر لڑکھڑا کر گر گیا گر گئے وہ بڑھاپے میں پیر بھی کانپنے لگتے ہیں تو وہ صاحب جو ابدال لگ رہے تھے قطب الاولیاء معلوم ہو رہے تھے بولے کہ ابے وہ نالائق الو سجھائی نہیں دیتا اندھا کہیں کا بڈھا ہو گیا اور ابھی تک اتنی تمیز نہیں کہ تجھ کو مجھے دھکا لگا دیا ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور ایک بیچارے بوڑھے کو گالیاں بھی بک رہے ہیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بس اتنی عبرت ہوئی کہ ہائے میں تو اس کو ولی اللہ سمجھ رہا تھا میں یہ تو شیطان کا بھی دادا نکلا <laughs> ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے سمجھ رہے ہو اس لیے اصلاح ضروری ہے لوگ کہتے ہیں بس بخاری شریف پڑھنے سے اصلاح ہو جائے گی ارے میاں اگر صرف تلاوت قرآن سے اصلاح ہو جاتی تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور تزکیے کی نسبت نبی کی طرف کیوں رکھی گئی وہی ذکیم کہ ہمارے نبی تمہاری اصلاح کریں گے اصلاح کی نسبت نبی کی طرف ہے پھر نائبین انبیاء کی طرف ہے آدمی آدمی بناتا ہے کتاب کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتی کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ پیدا کیے جاتے ہیں دیکھیے سورہ فاتحہ کی تفسیر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے اور کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہمت کا پیٹرول بھی انہی مردان خدا کے سینوں سے عطا ہوتا ہے اگر نبی یہ وقت زندہ ہے تو نبی کے سینے سے اگر نبی یہ وقت زندہ نہیں ہے دنیا سے تشریف لے گیا تو اس کے نائبین کے سینوں سے اور جنہوں نے رجال اللہ کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو سمجھنا چاہا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا سرات منم علیہم کو چھوڑ کر دین نہیں مل سکتا تو مولانا گنگوئی نے یہی فرمایا تھا ہم آجی امداد اللہ سے جو مرید ہوئے ہیں ہم ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مریدی نہیں کی مسئلہ تو حاجی صاحب ہم سے پوچھیں گے لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق اور ہمت کا پیٹرول حاجی صاحب سے ہم لینے گئے تھے دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء بھی اہل اللہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوئے بس سبق لینے کی بات ہے تو میرے دوستوں اصلاح کے لیے کسی مسئلے سے تعلق ضروری ہے لیکن اللہ والوں کی دوستی ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کی صحبت میں رہنا ہی کافی نہیں ان کو اپنے حالات بتانا پھر ان کے مشوروں کی اتباع بھی ضروری ہے صحبت کے حقوق بھی تو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی مرغ کی دعوت کر دی یا چائے پلا دی اصلی مکھن کھلا دی اصلی گھی لا کے پیش کر دی حضرت میر صاحب کو سمجھے کہ ان کی صحبت کا حق ادا ہو گیا صحبت اہل اللہ کے حقوق میں ہے کہ اپنے حالات ان سے بیان کریں اور پھر ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے اطلاع اتباع ہو اخلاص کے ساتھ اب غصے کا علاج بتاتا ہوں غصے کے علاج کا ایک پرچہ چھپا ہوا ہے خانقاہ سے آپ وہ بلا پیسہ مفت حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس بھی ہے اس کتاب میں پیچھے لکھا ہوا ہے وہی پرچہ ہے وہ بلا یعنی علاج الغضب کتاب ہے حضرت والا کی اس میں پیچھے لکھا ہوا ہے غصے کا علاج مختصر سا علاج رش کرتا ہوں جب غصہ آئے تو فوراً آؤز بلّہ من شیطون الرجیم پڑھ لیں لیکن یعنی ذرا دائیں بائیں دیکھ بھی لیں کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے اور کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہہ دیا آؤز بلّہ الشیطان الرجیم تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے اچھا آپ نے مجھے شیطان بنا دیا حالانکہ آؤز بلّہ میں تو میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کی شر سے لیکن جہالت کا کیا علاج ہے اور غصے کے وقت آؤز بلّہ پڑھ لیں اور جس پر غصہ آ رہا ہو وہاں سے ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دے اس سے کہہ دے کہ آپ اس وقت میرے سامنے سے چلے جائیں لیکن بعض وقت اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ہٹا سکیں ایسی وقت میں خود ہی وہاں سے بھاگ جائے مسجد چلا جائے وضو کر لے دو رکعت نماز ہاتھ پڑھ کر دعا کر لے پانی غصے کا علاج ہے وضو کر لو پانی بھی پی لو کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو پانی ہی سے تو بجھتی ہے <laughs> یہ حدیثوں کے علاج ہیں جس پر غصہ چڑھے وضو کر لے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اس طرح وہ انتقام لینے سے دور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مارنے کے لیے کھڑا ہو کر دوڑنا آسان تھا اب جب بیٹھ گیا تو انتقام کی سے ایک درجہ دور ہو گیا اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی تو کاہلی آئے گی اور ہاں، لیٹ گیا تو انتقام سے تین درجے دور ہو گیا تین درجے کہے گا لیٹ کر بیٹھوں بیٹھ کر کھڑا ہوں پھر دوڑ کے مارنے کے لیے جاؤں چلو جانے دو حدیث کی ترتیب دیکھیے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں وضو کو بھی حکم فرما دیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے اللہ کے عذاب کو سوچے کہ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا کہاں ٹھکانا ہے جتنی طاقت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ طاقت اور قدرت اللہ کو مجھ پر ہے اس وقت اللہ کو یاد کرے اس وقت اللہ یاد نہیں آتا غصے کی حالت میں اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ کسی کو یاد نہیں رہتی غصے والا بھی کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے یہی دلیل ہے اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہے چاہے سید صاحب ہوں مولوی صاحب ہو خلیفہ صاحب ہوں صوفی صاحب ہوں چلے لگانے والے ہوں عالم ربانی بہت بڑے عالم ہوں عالم ربانی تو نہیں کرے گا ایسا ایسا عالم کرے گا جو جس کی اصلاح نہیں ہوئی ہو واحد صاحب ہوں یا امام صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں کہ آئی صاحب ہوں کیا وجہ ہے مومن ہو کر ہم نے اس وقت اللہ کو بھلا دیا اور بنتے ہیں صوفی تصبیحات بھی ہیں گریہ ازاری بھی ہے ارے ناسوں کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں ڈرتا چاہے اس کو کتنا ہی رونا آئے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو کیا اس کے آنسو ہیں حالت غزم میں سوچے کہ ہم کس کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا ہی نہیں آ رہا یہاں ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں کوئی ذرا سا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین ہی نہیں آتا ہے علامہ ابو القاسم کو شہری فرماتے ہیں ان الولی لا لا یقون یقون ولی اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کو امیدوار بنتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما دی اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو اگر تم مجھ سے میری رحمت چاہتے ہو تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف معاف کر دو لیکن اگر کسی سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ صاحب کو جو غصے سے بار بار مغلوب ہو جاتے تھے یہ علاج تحریر فرمایا جب غصہ اتر جائے تو جس پر غصہ کیا ہے مجمع عام میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے اس کے پاؤں پکڑیے بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیے الٹا کر کے ایک دو بار ایسا کرنے سے ہی نفس کو عقل آ جائے گی پھر یہ غلطی نہیں کرے گا کہے گا غصے کے بعد تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے لہٰذا ایسے غصے سے میں باز آیا یہ چند علاج کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے الگ ہو جائے دور چلا جائے ٹھنڈا پانی پی لے وضو کر لے اللہ کے غضب اور اس کے پکڑ کو یاد کر لے غصے کے وقت یہ سوچ لے اگر میری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے لگے تو میں کیا چاہوں گا یہی کہ میری معافی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے بس جب اپنے لیے معافی کو پسند کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ شخص میرا اتنا خطاوار نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا مجھے خطاوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ لیکن کیا معاملہ ہے ان کے حلم نے مجھے بچا رکھا ہے ورنہ اگر وہ چاہیں تو ابھی زمین کو پھاڑ دیں اور زمین کے اندر مجھے دھسا دیں جب اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ افو اور کرم اور حلم کا معاملہ ہے تو میں ان کی معافی کا ہر وقت محتاج ہوں تو کیوں نہ اس شخص کو معاف کر دوں حکیم المت فرماتے ہیں کہ کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ کچھ دیر اپنے ایوب کو یاد کر لے اور سوچا کرے کائنات میں سب سے زیادہ حقیر اور برا میں ہوں اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی اور جب تکبر ختم ہو جائے گا تو غصہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ غصہ کا سبب تکبر ہی ہے اور غصے کے وقت یہ سوچے کہ میں تو سب سے برا ہوں اس لیے اپنے سے بہتر پر غصہ کرنے کا مجھ کو کیا حق ہے سب سے برا تو میں ہی ہوں نا ایک وظیفہ بھی ہے جس سے غصے میں کمی آ جاتی ہے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور کھانا کھانے کے وقت بھی تین تین بار پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر لے اور پانی پر بھی دم کر لے اللہ کی شان رحمت کا اس پر ظہور ہو جائے گا کیونکہ مٹی سورج کی شعاؤں سے سفید اور روشن معلوم ہوتی ہے یہاں سورج کی شعائیں نہیں ہیں وہاں تاریخی اور بے نوری ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آفتاب اس پر اپنی کرن ڈال دے گا رحمت کی کوئی شعا آ جائے گی انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے جیسا مرض ہو اس کے مناسب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کر لو اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا ظہور پڑھنے والے پر ہو جائے گا مثلا بیمار ہے تو یا سلاموں پڑھ لیں اس پر سلامتی کا ظہور ہو جائے گا مفلس ہو تو یا مغنی پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کا ظہور ہو جائے گا اسی طرح اللہ کا نام رحمان اور رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شان رحمت کا ظہور ہو جائے گا اس کا غیظ و غضب کم ہو جائے گا بے جا غصہ نہیں آئے گا آخرا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز یہیں پڑھ لیں گے پھر یہاں پر کیونکہ آج ڈالے سے دیر سے مجلس شروع ہوگی صلی اللہ علیہ یا اللہ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہم سب پہ فضل فرما دے تجلیات خاص نازل فرما دے اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے جوانی بچا لیجئے جوانی بچانے میں تین کام جو بتائے نظر بچانے کی ہمت توفیق عطا فرما دے دل بچانے کی توفیق دے دے شرم گاہ کی حفاظت فرما دے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرف پردہ کی توفیق دے دے اور جو غصے کی جو باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں مجھے ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا دیجیے معاف کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا دے معاف کرنے والا بنا دے احسان کرنے والا بنا دے حلیم التبا رقیم القلب رحیم المزاج بنا دیجیے حلیم التبا رقیم القلب رحیم المزاج بنا دیجیے غصے کو پینے والا بنا دیجیے اللہ مخلوق کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے اپنے دوست احباب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ کیونکہ اگر ہم آپ ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے تو قیامت ہی آپ بھی ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے رحمت سے اللہ تعالیٰ حلیم البا بنا دے رقیق القلب بنا دے رحیم المزاج بنا دیجیے ہمیں غصہ جہاد میں غصہ نصیب جہاد پہ تو جہاد کرتے وقت تو غصے کا استعمال کرنا ہے گناہوں کے وقت بھی جب گناہ کا موقع آئے اس وقت اپنے نفس پر غصہ کرنا ہے تو جائز جگہ پہ غصہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو ناجائز جگہ ہے اللہ بھی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں پہ غصے کو پینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور بچوں پہ سختی کرنی ہے تو نقلی غصہ بنا کے غصہ کرنے کی توفیق عطا فرما مگر ظلم سے بچا لی ظلم کرنے سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ خطاؤں اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شکایت نہیں کرتا جو انتقام نہیں لیتا جو غیبت نہیں کرتا ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرما دیجیے اپنی احمد سے بہت زبردست دس صفات ہیں ہمیں انتقام لینے سے بچا معاف کرنے والا بنا شکایت جو اللہ شکوہ فی ہی والا انتقام جو شکوایت بھی نہیں کرتا جو انتقام بھی نہیں لیتا یہ صفات بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے صلی اللہ صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ